عام لوگوں نے اپنے سما بنا دیا سماج کلام ہے حمزیہ کلام نعتیہ کلام غزلیہ کلام حمزیہ حمزیہ غزلیہ میں تو کسی کو نہیں ہے غزلیہ کلام جو ہے تو اس میں اس طرح ہے کہ اس کو باتیں معرفت کی اور اللہ تعالیٰ کی محبت کی باتیں جو ہیں وہ مجاز کے پردے میں بیان ہوتی ہیں اس بات جو ہے تو ہم لوگ یہ چشتی صابری ہم اس کو بھی نہیں سنتے ہیں کیونکہ ایسا ایسی چیز ہوتی ہے کہ اس کو اگر آدمی مجاد کی طرف اس کے احساسات شروع ہو جائیں تو وہ نفس پرستی جاتی ہے اور آدمی پر جذبات کی شہبانی ہتائی جاتی ہے اور اکیل کی طرف ہو تو پھر بہت شدت کے کا وجد اس میں آتا ہے سب سے شدت کا وجد غزلی انداز آتا ہے پھر اس کے بعد جو ہے تو ناسیہ میں اس کے بعد ہم درجہ اللہ تعالیٰ کا بلند ہے اور کم اثرات اس میں ہوتے ہیں جی کیوں جی ہاں جی نثار صاحب طبیعت کا رجحان جی جی آپ جی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اور البرا ہے نا ان کی طرف دھیان کا جمنا اس طرح اس طریقے سے نہیں ہوتا جس طرح رضول صلی اللہ کے ساتھ ہوتا ہے یہ بوجھ ہے جائے جن سے بشریت کے اس میں آدمی کو قرب بھی ہے ذرا زیادہ ہو احساس زیادہ ہوتا ہے اور غزلیہ کا یہ ہے کہ وہ پھر آدمی عام حالات ہے جس طرح کی گرد و پیش کو اس کو زیادہ محسوس کرتا ہے اس کا اختیار اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس سے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے اور جس بات کو ہم سمجھانا چاہتے ہیں فوراً سمجھ جاتا ہے آدمی اور اصلاح آدمی کی جلدی ہوتی ہے کیونکہ لوہے کو گرم کر دیں تو نرم ہو جاتا ہے نرم ہو جائے تو اس کو کوٹے جو چیز بنانا چاہیں وہ بن جاتی ہے نرم کرنا جو ہے تو ضروری ہوتا ہے تو اس سے دل نرم ہوتا ہے کیشل معیوب میں علی رحمۃ اللہ علیہ کے عام طور پر گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے اور نواقع لکھا ہے ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے صوفی بلی گزرے ہیں جن کے پیدل سفر بغیر کھائے پیے بھوکے پیاسے لمبے لمبے سفر کہتے اٹھتے تھے مثلا اثر کوٹے اور لوٹا لیا اور نکل گئے اور سال بعد دو سال بعد حج کر کے آ جاتے تھے عجیب غریب آدمی وہ کہتے میں سفر میں تھا اور عرب بدوؤں کے کی ایک بستی پر میرا گزر ہوا میرا انہیں کے پاس قیام آ گیا تو ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ درمیان میں ان کا جو ہوتا ہے سردار کا خیمہ درمیان میں ہوتا ہے چاروں طرف باقی ساری برادری ہوتی ہے میں درمیان کے خیمے میں گیا سردار کی جگہ پر تو وہاں پر دیکھا کہ دھوپ میں غلام کو باندھ کر دھوپ پر ڈالا ہوا ہے بیٹھ گیا وہاں میرے لیے کھانا لائے کہ کھانا نہیں کھا سکتا کہ ایک آدمی دھوپ میں ڈالا ہوا میں کھانا نہیں کھا رہا انہوں نے کہا اور اربوں میں بھی مہمان اگر کھانا نہ کھائے تو یہ بہت خطرے کی بات بھی ہوتی ہے اور بہت بےزتی کی بات بھی تو نے کہا ہمارے سردار آپ یہ کھانا ضرور کھائیں آپ کیوں نہیں کھانا کھا رہے ہم آپ کی کیا خدمت کریں آپ کو کیا دیں کہ آپ یہ کھانا کھائیں گے آپ کیوں نہیں کھانا کھاتے آپ کس بات سے پوچھو مطلب میں نے کہا ہاں، مجھے ایک بات میرا مطالبہ ہے اگر وہ پورا کرو میں کھانا کھا لوں کیا مطالبہ میں نے کہا کس آدمی کو دھوپ سے اٹھا دو سردار نے کہا پہلے آپ اس کا جرم تو معلوم کریں اس نے کیا جرم کیا ہے پھر جو ہے تو آپ اس کو آزاد کرنے کہتے ہیں میں نے کہا اس نے کیا جرم کیا انہوں نے کہا کہ یہ گندم لانے کے لیے میرے اونٹ لے کر گیا تھا اور گندم زیادہ تھی اونٹ تھوڑے تھے مثلا ہارون پر دس بن ڈالنے تھے کرسمس میں پندرہ پن بیس بن ڈالے ہیں سے بوجھ ڈالے اور اگر پہنچنا اگر تھا دو دن میں تو یہ ایک دن میں پہنچا ہے یہ ہدی خان ہے ان پر چلتے ہوئے عرب ایک خاص بار میں ایک نغمہ پڑھتے ہیں اس کے ساتھ اونٹ اپنی قدم ملاتا ہے اور اونٹ پر وجہ تاری ہوتا ہے تو کہتے ایسا ہودی خان ہے کہ اس نے ایسی ہودی پڑی ہے کہ اونٹوں کو وجد ہوا ہے اور دو دن کا فاصلہ انہوں نے دگنے وزن کے ساتھ ایک دن میں طے کیا لیکن جو یہاں پر اونٹ پہنچے بس وزن ان کا ہو تو گرتے گئے اور مرتے گئے اور ہم کرتے گئے تو اس میں اتنے میرے اونٹ مارے ہیں کہتے مجھے بڑا بڑا تعجب ہوا میں نے کہا اسے کہا سر کہ سردار آپ تو ایسے آدمی ہیں کہ آپ کی بات پر تو بغیر کسی دلیل کے ثبوت کے اس کو ماننا چاہیے لیکن میں عملی ثبوت بھی دیکھنا چاہتا ہوں تو اس نے اس غلام کو کھولا وہاں سے ساتھ لے کر آیا کہتے ہیں ایک چشمے پر پانی کے چشمے پر ہم پہنچے وہاں ایک آدمی اپنے اونٹوں کو پانی پلانے کے لیے لایا ہوا تھا تو صاحب نے اس سے کہا کہ اونٹ کتنے دن کے پیاسے انہوں نے کہا تین دن سے انہوں نے پانی نہیں پیا تو اس نے اپنے اس سے کہا غلام سے کہ ہدی پڑو اسے جو ہدی پڑی اونٹوں نے پانی کو چھوڑا اور اس کی طرف ہو سر اٹھا کر تو اسے جب اور جوش کیا اور جوش کیا جب اور جوش کیا تو اونٹ سے بس وہ پانی کو چھوڑ کر کے پیتے بجے لگائی اور پانی نے کا واقعی یہ طرح تاثیر ہے کہ اس میں اس کو جانور تک پر مستی چھا جاتی یہ وجد کے مضمون کو اور سما کے مضمون کو میں نے بہت بہت بیان کیے ہوئے نا تحمد اللہ صاحب ہمارے جو سابقہ گزرے ہیں چیئرمین کمیشن وہ بڑے پریشان تھے کہ پتہ کہ ڈاکٹر صاحب مسلمان پر توحید کے توحید کا وجود ہونا چاہیے کہا جی توحید کا وجود ہونا چاہیے اس وجود کو محسوس کرے پھر توحید کا وجود بھی محسوس کرتا ہے پہلے مطلق وجہ تو محسوس کرے ہاں جی۔ تیرنا تو سیکھے نا پھر دشمن سے جان بچانے کے لیے بھی تیرے گا اچھا انگلینڈ سارا جاتا ہے جی وہ تو یہاں آ گیا ہے پاکستان میں اس کا پتہ لکھے ہیں consultant chest physician Rahman medical centre consult ہاں جی جی انگلینڈ کو باقی تو پہنچتے ہیں نا یہ واپس ہو گئے doctor Sajjad Naseer consultant chest physician Rahman medical centre آیا تھا بات ٹھیک ہے جی دنوں کو آیا دکھا نہ آپ اس سے پوچھتے کہ سالم خان رہ جاتے ہیں ٹھیک ہے جی دورانی صاحب آئیں گے جی، ان شاء اللہ نعت سنائیں گے درود شریف پڑھیں اللہ مصلی اللہ محمد مالا سائی مولانا محمد مبارک دہم جہان خادے بھی نگار سکلم چپکی زما گل رو گل فم نوی خلالا باند با ڈک لالا زار سکلم زد اقل محبوب بیماری سگی وارما گلشن کی مست سمست بیمار سکڑم متا دیار د حسن پکنوی بل متا د بازار سکڑم کی زد دہر دا خوبانو قطار سکڑم مزر تور جہان مج تو دخوتن مسکو نافید تاتار دار سکھم ز محمد امین ہم تا مین یما لیکن ڈکناند مہرو یا نو سار سڑ محمد امین ہم تا ہومتا مین یما سر دسر دی محمد فدا گدا دد ددر یم قربانی تنا پرو سر شر امی دار داد پم یم خلاص ان کی می دی محمد خلاص ان کی می دی محمد فما گران تر پلارو مور دی محمد فما گران کو مسر پلارا دی محمد محمد میدان کی دم شر چرانماشی سدا دمتی بد گویا شی خلاص ان کی دمت بل مولا شی غریب امت غم خور دی محمد غریب امت غم دے محمد پما پر پلارو مور دی محمد پما پلارو مور دی محمد دزڑ سر دستر گتور دی محمد مخلے پاس پرش لگی درشن پورت وتیری گی دت پلا مکان گگی گی خبر درپ احوال نور دی محمد خبردار پا احوال نور دی محمد تر پلا رو مور دی محمد سر توڑ دی محمد د جہان گردن کشا کر دن لاس منا کے دو مات لاند باندی د اسلام جڑی باندھی پجہان تاندی چڑیے خور کڑی لور پلور جبرائیل جبراہیم شلو خدمت متگار تماشی تے دردوانو انتظار ساحب دمیو پور دی محمد صاحب دکم یو پور دی محمد ماگر کرپلارو مودی محمد پماگراں کرپلارو مودی محمد دزڑ سر دسر گتور دی محمد دل اولاد تاج پسر راغی محمد زیبو پر راوی محمد ملائک تے دے رست دی خدمت کی فمیدان دا محشر راغی محمد خائست دا مزمل قبا پغارا فیاسین جل وگر راغی محمد دولی زلف قریب و خلقا خلقا عجب کل دل براغ محمد دمازا پتلائی سرگی توری بانو سرور راغ محمد دتوہا قلعت عجب ورسر خونکا شاد بہرو دبر راغ محمد دا دا امت حسی لطف محمد نسل قبل ری شفیع المذنبین اغنی کو سیر محمد کمر بند شفاعت ترملا تڑلی امت خبر راگی محمد فرب گراندے کل امت بور بخشش کا حس خیر البشر محمد خلاص خلاس بکری گناگار بندہ محبوب اکبر راگی محمد بیا بٹول کری دکو سر فلور روان ساقی د کوثر راوی محمد دزړ سر د تور دی محمد پما سر پلارو مور دی محمد دزړ سر د دسر تور دی محمد یو لام کی طرف تالاړو تیل بر کپتی برکتی کسی والاړو بللی بل لاڑو وہ برا قتل سور دی محمد برا قتل سور دی محمد پماگراں ترپلارو مور دی محمد پماگران ترپلارو مور دی محمد دزل سر دستر گتور دی محمد حضرت محبوب رب العالمین پالنکت مینا نشت بہترین دفدا سے دا گدا محمد امین دزڑ سر دستر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 اس دہ اس اس اس الحمد لله رب العالمين اكرم التقين والصلاه والسلام على رسول محمد وعلى اصحابه اجمعين يا اول الاولين يا اخر الاخرين يا ذو القوه المتين يا رحم المساكين يا ارحم الراحمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم الف لام م الله لا اله الا هو الحي القيوم اللهم اغفر للمؤمنين المؤمنات والمسلمين المسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم واغفر من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا فاجعله لنا سهلا يا یا اللہ ہمارے پورے ملک سے گرے میرے گناہوں کو معاف یا علم مت حال پر رہے فرما ان پریشانیوں کو دور ہونا جتنے ہمارے مجاز لانے والے ہیں سب سلسلے بیت احمد المسلمین سب کے مال جانا اولاد کاروبار ملازمت ہر چیزیں بھر کر ڈال دیں یا اللہ جو کوئی تنگس ہو تنگسی کو دور ہما دیں پریشان حال ہو پریشانی کو دور ہما دیں مشکلات میں گرے وافیت فرما دیں یا اللہ کوئی مار ہو گھر میں بیماری یا اللہ کی کسی بار فرما دیں یا اللہ سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما یا اللہ علیہ اسلام پر جو کا یلغار کر کے آیا ہوئے ہے یا اللہ تو اس کی تباہی کا فیصلہ فرما یا اللہ اس کی تباہی کا فیصلہ کرو یا اللہ اس کی تباہی کا فیصلہ کرو یا اللہ اس کی معیشت کو غارت کر یا اللہ اس کی معیشت کو غارت یا اللہ اس کی معیشت کو غارت یا اللہ مضبوط کو فار کو اٹھا کر ایک دوسرے سے ٹکرا دے یا اس ملک کے اس کے ملک کے کالوں کو اٹھا کر یار ان پر دے یا ان کو اپنا تفریح میں مبتلا کر دے یار ان کی گلیوں کو کوچوں کو یار ان کے گھروں کو ان کے دفتروں کو اور یا ان کے جہازوں کو بسوں کو اور یاد ان کی ساری کی ساری جگہوں کو تو آ گیا کر یا اللہ تو آ گیا کر یا اللہ تو آ گیا کر یا اللہ تو آ گیا کر صلی اللہ تعالیٰ خیر